پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ خدا بڑا مہربان ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے آفتاب و محتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور بوٹیاں بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وزن کیا ہے اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شروع سے پیدا کیا ہے تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھپلاؤ گے اس میں دو دریا بھائی ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگی برامد ہوتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں صرف تمہارے رب کے ساتھ جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اے دونوں گروہ ہم ان قریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اے گروہ انس اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اعتراض سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے تمہارے اوپر آگ کا سب شولا اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا کے پھیریں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغات ہیں پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنوں سے ہرے بھرے میووں سے لگے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے تم دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے تم دونوں میں ہر میلے کے کیوڑے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر کے ہوں گے اور دونوں باغات کے میلے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے ان جنتوں میں محدود نگاہ والی ہوئے ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے وہ ہوئے اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ یا کوت اور مونگے پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے دونوں نہایت درجے سر سب و شاداب ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے ان دونوں باغات میں بھی دو جوش ماتے چشمے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے ان دونوں باغات میں میوے کھجورے اور انار ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے وہ ہوئے ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے وہ لوگ سب قانونوں اور بہترین مسنتوں پر ایک لگائے بیٹھے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے بڑا برکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے